الحمد لله الحمد لله الذي يرضى العدل والإنصاف والصلاة والسلام على نبيه الكاف الشاف وعلى آله وأصحابه الذين لینکانو الذين كانوا يجتنبون سا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 يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله تعالى مولانا العظيم دوستان گرہ السلام علیکم و رحمت اللہ آج کے خطبہ جماعت المبارک کا موضوع ہے ہمارے خلفاء کی طرف منسوخ شراب نوشی کی حقیقت اس موضوع کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی شراب نوشی اور زنا کی تہمت اتنا مشہور اور معروف ہو گئی کہ بندہ بندہ بچہ بچہ اس کو زانی شرابی کہتا ہے بندہ ناشیر اس مسئلے کو صحیح حد تک جاننے کے لیے مطالعہ کیا جب حقیقت تک پہنچا تو حقیقت کچھ اور لے گی محض اس مسئلے کو پہچاننے کے لیے اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اسلام کے تمام خلفاء کی زندگی کا مطالعہ کیا تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ کی میرے پاس پڑی ہے سامنے خلفائے بنو میاں اور خلفائے بنو عباس دونوں کی تاریخ کو میں نے سرسری طور پر پڑھ لیا ایک دو رہ گئے ہوں گے مجھے خلفائے بنو میار اور خلفائے بنو عباس میں ایک تو کوئی کافر اور مرتد نظر نہیں آیا سب مسلمان ایک شخص خلفا بنو میب ایسا ملا جس پر زندقہ کفر الحاد کی تہمت وہ ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان یہ ایک شخص ایسا ملا کہ جس پر کافر ہونے اور مرتد ہونے اور ملحد ہونے اور زندیق ہونے کی تہمت لگائی گئی امام جلال الدین سجوتی نے اپنی کتاب میں اس کی ایسی باتوں کا ذکر کر کے آگے امام شمس الدین راہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے خود ہی نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کفر زندقہ الحاد اور ارتداد کی تو کوئی بات ثابت نہیں تھی ہاں شراب نوشی تلبت یہ اس میں تھا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلفاء بنو میاں بنو عباس میں سے ایک پر کفر و ارتداد کی تہمت لگی تو امام شمس الدین زاہبی جیسے منصف مورخ محدث نے کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے کوئی اس سے ثابت نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ جو ہے نا علماء محققین کے نزدیک ان کا لقب ہے حاطب اللیل حاطب اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کو لکڑیاں جنگل سے جمع کرنے والا اور جو شخص رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے اس کو خشک لکڑی اور گیلی لکڑی کا پتہ نہیں چلتا اٹھانے کی ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں چلتا تو امام سیوتی جو ہیں وہ ہاتھ بل لے لیں ان کی کتابوں میں ایسا ہی مواد ملتا ہے غلط اور جھوٹی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور صحیح باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تو افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے پہلے ولید بن یزید پر جو تہمت تھی وہ ساری وہ سوکھ کے ساتھ نقل کر دی اور آگے چل کر پھر عجیب لطیفہ بنا دیا کہ اپنا رد خود ہی کر دیا کہ امام شمس الدین زابی نے فرمایا یہ کچھ ثابت نہیں ہے اللہ خدا کے بندے جب کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا اگر لکھنا تھا تو کم از کم خود اپنی طرف سے امام شمس الدین زہابی کے حوالے کے بغیر خود ہی لکھ دیتے کہ یہ میں نقل کر رہا ہوں لیکن یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ شمس الدین زہابی یہ کہہ رہے ہیں میرے دوستو اس موقع پر یعنی ولید بن یزید کے متعلق مسند احمد سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلاط وسلام نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا وہ میری امت کا فرعون ہوگا یہ مسند احمد میں حدیث ہے لیکن اس حدیث کو علماء نے ضعیف لکھا ہے کیوں کہ سعید ابن مسیب حضرت عمر سے روایت لے رہے ہیں جبکہ انہوں نے ان سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے تو حدیث منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی ضعیف حدیث ایسے موقع محل پر پیش نہیں کی جا سکتی تو مجھے تاریخ خلفاء میں یہ ایک شخص نظر آیا ولید بن یزید بن عبد الملک کہ جو خلیفہ تھا اور اس پر کفر و ارتدال کا الزام ایک شخص ہے یہ باقی جتنے ہمارے خلفا ہوئے ہیں چاہے بنو امیہ چاہے بنو عباس سب کے سب مسلمان ہوئے ہیں کسی پر کفر الحاد کا کوئی الزام نہیں ہے ہاں ہاں ایک شخص بنو میہ میں ابھی دکھایا ایک بنو عباس میں خلیفہ مامون خلق قرآن کا مسئلہ اس نے پیش کیا لیکن امام احمد سے پوچھا گیا کہ کافر تھا وہ فرمایا تھا کوئی کافر نہیں تھا تو کفر کا الزام تو مت اور بات ہے لیکن کفر کا ثبوت اور بات ہے لہذا ہمارے کسی بھی خلیفے سے کفر و ارتداد کوئی ثابت ہی نہیں یہ کتنا بڑی عجیب بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی صدی میں خلافت مسلمانوں کی ختم ہو گئی بنو عباس کی خلافت چھٹی صدی میں ختم کون سی صدی میں چھٹی صدی میں یہ چھ سو سال کی حکومت ہے مسلمانوں کی چھ سو سال کی حکومت میں جتنے خلیفے بنے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا کفر ثابت ہو ارتداد ثابت ہو سب کے سب مسلمان ہو گئے لیکن رہا مسئلہ شراب نوشی کا جس کو ہم نے بیان میں آئے اس کی حقیقت کہاں تک ہے شراب نوشی کا الزام کہاں تک صحیح ہے میرے دوستو یہ مسئلہ بھی ہمارے دیگر مسائل کی طرح پہلی مرتبہ ممبر پہ بیان ہو رہا ہے ادھر ادھر دیکھ شراب جو ہے نا شراب یہ ایک قسم کا نہیں ہے شراب کئی قسم کا ہے اور جتنے قسم شراب ہے تمام کا حکم شریعت میں برابر نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنا ذرا کیا کہہ رہا ہوں ایک تو شراب ایک تمام شراب ایک نہیں اس کی کئی قسمیں ہیں مختلف اشیاء سے شراب بنائی جاتی ہے انگور جو گندم جوار یہ وہ اشیاء ہیں جن سے شرابیں تیار ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے جس کا نام عربی میں خمر ہے خمر تمہارے حنفیوں کے نزدیک جس شراب کا نام خمر ہے وہ فقط انگوری شراب ہوتا ہے انگور کا نچوڑ نکالا ہوا اور وہ بھی آگ پہ جوش نہ دیا جائے ویسے رکھا جائے کچا کسی گرم جگہ میں جہاں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تین سفتیں اس میں پیدا ہو جائیں امام صاحب کے نزدیک تین سفتیں پیدا ہو جائیں اس میں غلا یغلی غلا جان جوش مارنا جوش مارے ابلنا شروع ہو جائے برتن میں پڑا ہوا شدت آ جائے اس میں کڑواہٹ پینے سے تیزی اور نشہ تیسری صفت امام صاحب کے نزدیک ہے جھاگ اٹھا اٹھا کر پھینکے خود صاف ہو جائے دوسرے اماموں کے نزدیک یہ جھاگ نکالنا یہ ضروری نہیں پہلی دو سفتیں ضروری ہیں جوش مارنا اور اس میں شدت پیدا ہونا یہ دو یا تین سفتیں پیدا ہوں انگور کے نچوڑ میں اور کچا ہو آگ پل ابالنے سے ایسا نہ ہو اس کو بولتے ہیں شراب انگوری اسی کو قرآن حکیم نے رج سم من عمل شیطان فرمایا پلید فرمایا اس کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے تو کنواں پلید ہو جاتا ہے اس کا ایک گلاس جس طرح حرام اسی طرح ایک قطرہ بھی حرام اس کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا وہ یہ شراب ہے جس کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے اس کا ایک قطرہ بھی پیے تو مجھے بے حد اس پر اسی کوڑے لگائے جائیں یہ شراب انگوری ہے یہ پہلی قسم ہے اسی کا نام خمر رکھا گیا قرآن حکیم نے فرمائی والمیسر سمجھ رہے ہو بات کی نہیں اس کی حرمت میں اماموں کا کوئی اختلاف نہیں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں نشہ کرے یا نہ کرے ہر صورت میں حرام ہے کیونکہ پیشاب کی طرح ہے قطرہ بھی پیے گا تو حد لگے گی اسی کوڑے لگے گا اس کو بولتے ہیں شراب انگوری کچا شراب انگوری بولو کیا ہاں یعنی کچے انگور کا نچوڑ تین صفات کے ساتھ یہ اعلی ترین سخت ترین شراب یہی ہے اس کو الگ رکھ دو جو بندہ ناچیز نے تحقیق کیا یہ شراب کسی خلیفے نے منہ کے ساتھ نہیں لگایا چاہے بنو میت سے ہو چاہے بنو عباس سے ہو اس زلیل شراب سے قریب نہیں گئے توجہ ذرا ان کے علاوہ باقی شراب ہیں ان میں صحابہ کا فقہا کا علماء کا اختلاف ہے لیکن اس بات پر اماموں کا اتفاق ہے کہ نشہ دوسری شرابوں سے بات سمجھنا میری دوسری شرابوں سے نشہ حرام نشے کی اجازت نہیں اس پر بھی اتفاق ہے لیکن تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے استاد تھے امام حماد بن ابی سلیمان امام حماد بن ابی سلیمان شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم نخعی تابعی ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ایک شراب جو نبیز تمر نبیز زبیب ہوتی ہے میں آگے بتاؤں گا وہ کیسی ہوتی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نشے تک بھی اگر غالب ہو جائے نا تو حد بھی نہیں ہوگی اور حرام بھی نہیں ہوگا یہ امام ابراہیم نخعی فرمایا کرتے تھے اس کو بڑے بڑے علماء اماموں نے امام ابراہیم نخعی کا قول یہ نقل فرمایا اپنی کتابوں میں امام نسائی نے اپنی کتاب نسائی شریف میں ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے تمہید میں ابراہیم نخائی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا سمجھ آ رہی ہے بھائیو سنجیدہ سا موضوع ہے تو آپ کو غور کرنا پڑے گا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سو رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بیان کے دوران نیند اچھی شہ نہیں ہوتی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ اچھی بات نکل جائے ادھر دیکھیں بھائیو یہ فتح شامی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام شرابیں حرام نہیں پہلی قسم بتائی وہ اتنا سخت آرام ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی آرام ہے لیکن باقی شرابیں ان کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں یہ تمہارے فقہ حنفی کی در مختار مشہور کتاب ہے شامی شریف میرے ہاتھ میں ہے تمہارے فقہا لکھتے ہیں چار شرابیں حرام ہیں چار شرابیں حلال ہیں لیکن نشہ سب کا حرام ہے بات نہیں سمجھے نشے کی حد تک سب حرام ہیں سوائے امام ابراہیم نخعی کے اور نشے کے بغیر ایک پیالہ پی لیا دو پی لیا تین پی لیا نشہ نہیں چڑھ رہا تو حلال ہے وہ چار قسم شراب حلال ہے چار قسم حرام ہے جو چار قسم حرام ہے اس سے سخت ترین حرام پہلی ہے اس کی حرمت پر تمام کا اتفاق ہے باقی جو تین ہیں ان کی حرمت میں اختلاف ہے عجیب بات یہ ہے کہ ایک شراب ہے اس کا نام ہے تلا عربی میں اس کو کہتے ہیں تلا تو لام اللہ آگے ہم تلا تلا جو ہے نا یہ ایک شراب ہوتی تھی جس کا رنگ جو ہے نا لک جیسا ہوتا تھا ایک تیل ہوتا تھا کاڑے رنگ خارشی اونٹ کو عرب والے مالش کرتے تھے تو یہ شراب اس رنگ کی تھی اس تیل کو کہتے تھے تلا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس شراب کو جب دیکھا تو ملتا تھا رنگ اس سے تو اس کا نام رکھ دیا تلا اس کا دوسرا نام ہے عربی میں مسلس کیا نام ہے انگوروں کا نچوڑ آگ پہ جوش دیا جائے دو حصے ختم ہو جائے ایک حصہ رہ جائے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے دو حصے شیطان کے تھے وہ لے گیا ایک حصہ مسلمان کا رہ گیا حضرت عمر سے حضرت عثمان حضرت مولا علی سب کے سب یہ پیتے تھے اگر کوئی دیکھنا چاہے حوالے یہ نسائی شریف ہے حدیث کی کتاب مسلط جب تک نشہ نہ لائے بالکل جائز ہے پینا صحابہ فرماتے اور یہی وہ شراب تھی کہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹا پاک نے کسی اور سے مل کر پی اور اس حد تک پی بیٹھے کہ نشہ چڑھ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا پتا کرو نشا چڑھا ان کو انہوں نے کہا نشہ چڑھا ہے فرمایا پھر حد لگاؤں گا انہوں نے حد لگا دی یہ بھی اسی میں اسی نسائی میں حد لگا دی اپنے بیٹے کو کیوں نشا چڑھ گیا نشہ چڑھنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ جائز ہے وہ صحابہ پیتے تھے دیکھ لو کتنی باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں لیکن ہمارا کام ہے مشکل سے مشکل مسئلہ جتنا تہ میں گہری میں پڑا ہوا اس کو نکالنا اور لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کر دینا یہ ہمارا کام اکبر سمجھ آ رہی بھائی یہ مسلط دو نام ہے مسلط اور تلا ایک اور شراب ہے اس کو بولتے ہیں نبیز تمر نبیز زبیب نبیز عسل نبی ایک ہے نقیع نون قوف یا عین نقیع ایک ہے نبی کھجورے میوہ جس کو کشمش بولتے ہیں فارسی میں مویز کہتے ہیں عربی میں زبیب کہتے ہیں ان کو پانی میں بھگویا جائے پھر یہ جوش مارنا شروع کر دیں پانی اتنا میٹھا کر دیں اتنا دیر پڑا رہے کچا یہ تمہارے ماموں کے نزدیک حرام ہے کئی امام ہیں جن کے نزدیک جی، نشہ جب تک نہ لائے جائز ہے اتنا مقدار میں پینا کہ نشہ نہ لائے جائز ہے نبیز کیا ہے نبیز یہ ہے کہ یہی کھجوریں یہی کشمش وغیرہ پانی میں ڈالو اور جوش دو بالو آگ پر اتنا وہی تین سفتیں پیدا ہو جائیں اس کو نبی تمر بولتے ہیں یہ صحابہ کرام استعمال فرماتے تھے اور تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرام کہوں تو مجھے کتنے صحابہ کرام کو فاسق کہنا پڑے گا میں وہ کام نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آ رہی بات تو نبیز تو تمہاری فقہ میں بھی حلال ہے یہ بھی صحابہ کرام نوش روش فرماتے تھے تلا نبی دو ہو گئے اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ امام ابراہیم نخعی سے چاہے لغزش ہو گئی لیکن انہوں نے یہ قول کیا کہ ایسے جو شراب ہے ان سے اگر نشہ چڑھ بھی جائے نا تو حد نہیں ہوگی اور حرام بھی نہیں قرار دیں گے یہ امام ابراہیم نے فرمایا جو تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کے استاد ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی ان کے قول شریف کو نہ امام اعظم نے لیا نہ کسی اور امام نے لیا لکھنا پڑا ہاں دہی تو عالم یہ عالم کی لغزش ہے اور وقد خزرنا وقد خود ورنا ذلت العالم اور ہمیں عالم کی لغزش پر چلنے سے روکا گیا ہے کسی عالم سے لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو اپنا دین نہ بنا بناؤ اپنا دین نہ بناؤ تو فرمایا یہ تمہید میں لکھا ہوا ہے حاضر ضلع ابراہیم نقائی کی بات جو ہے یہ عالم کی لغزش ہے لیکن بات سمجھنا میرے بھائیوں تو ہے ان کا آخر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل تو آئی ہوگی مشتحد مطلق امام ہے ایسے تھوڑا دور میں ٹٹو تھوڑا چھوڑتے تھے وہ جب تک کوئی دلیل سامنے شرعی نہ ہو تو وہ لوگ تو شرح جو مستحد ہوتا ہے وہ بات بغیر دلیل کے کرتا ہی نہیں گو بعد میں ظاہر ہو کہ دلیل ضعیف تھی لیکن یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرے گا مستحد تمہارے ہمارے اور مشتحد میں یہی فرق ہے کہ ہم نے منہ کھول دینا ہے جس طرح مرضی آئے لیکن وہ لوگ بغیر دین کے بات نہیں کرتے تو دینی دلیل ان کے سامنے ہوتی ہے چاہے قیاس ہو قیاس مشتحد مطلب جو ہے وہ بھی تو دلیل شرعی ہے تو حضرت ابراہیم بات سمجھنا میرے بھائیوں جو میں نے تحقیق کی تمہارے خلفاء میں سے اگر کسی نے شراب استعمال کی ہے تو پہلی نہیں جس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے وہ وہ شراب ہے جس کے اندر اختلاف ہے جس کو بڑے بڑے صحابہ بھی استعمال کرتے رہے وہ شراب ہے اچھا بھائی یہ اتنا بڑی بات کر رہے ہو کہ جو شراب پیتے رہے وہ نبید تمر تھا یا تلا تھا یا اس طرح کی شراب تھی اور جو شراب سب کے نزدیک آرام ہے وہ نہیں پیتے تھے ہمارے خلفا چاہے یزید ہو وہ بھی نہیں پیتا تھا یار کوئی حوالے تو پیش کرو میں حاضر ہوں بات من میرے دوستو عجیب بات ہے یزید کو کافر کہنے والا ایک عالم محدث ابن جوزی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں الرد علی المتعصب العنید جو اس نے یزید کے خلاف لکھی ہے اس کتاب میں اللہ اکبر صاف موجود ہے ابن جوزی اپنی سند کے ساتھ روایت چلا رہے ہیں کہ امام حسن بصری نے فرمایا یہ لوگ نبیز نبیز کے ساتھ شراب کو حرام حلال کر رہے ہیں نبیز کے ساتھ شراب کو حلال کر رہے ہیں تو محدث ابن جوزی خود لکھ بیٹھے کہ ہمارے خلیفوں پر جو الزام شراب نوشی کا تھا وہ نبیز والی شراب تھی جو تمہارے ابو حنیفہ اور کتنے بڑے صحابہ کے نزدیک بھی حلال حلال ہے ہے حلال ہے یہ دوستوں میرے دیکھو اللہ اکبر انصاف اچھی بات ہے کیا خیال ہے بولو صفحہ سفا نمبر اکیاسی علی المتعصب العنیر پر سب سے بڑا متعصب یزید کے خلاف ابن جوزی ہے کیا لکھ رہا ہے وسطل الخمر بن نبی شراب کو نبیز کے ساتھ حلال سمجھ رہے ہیں یعنی کیا مطلب نبیز کو حلال کر کے شراب کو اور یہ پکی بات ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک ساری قسم کی شراب حرام ہے تو وہ نبیز والی حلال یا تلا والی حلال جو ہے بڑے بڑے اماموں بزرگوں صحابہ کے نزدیک اس کو بھی وہ خمر کہتے ہیں تو بھائی کسی نے دیکھا نبیز پی رہا ہے کوئی تلا پی رہا ہے اور اس کا مذہب یہی تھا کہ یہ شراب ہے اس نے ٹھوک لوگوں کو سنا دیا بھائی یہ تو شراب پیتا ہے خمر پیتا ہے اور ہوا اڑ گئی یہ خبر پیتا ہے خمر پیتا ہے شراب پیتا ہے کسی نے دیکھا تک نہیں کہ یار حقیقت کیا تھی یہ دیکھو وسط الخمر بن نبی محدث ابن جوزی اس کو اپنی صنعت سے لکھ رہے ایک بات کی یہ پڑی ہے تاریخ الخلفاء امام جلال سیوتی کی توجہ ہے بھائی یہ نیا چھاپا ہے اس کے سفر نمبر پانچ سو آٹھ پہ پانچ سو آٹھ صاف لکھا ہوا ہے او بھائی خلیفہ مامون جس کی بد مذہبی دنیا میں مشہور ہے امام احمد بن حنبل کو کوڑے اسی نے مارے اور کتنے علماء مشائق محدثین اور صوفیہ کو اس نے قتل کیا یہ تھا اس کے بعد آ گیا معتصم وافق تینوں ایک ہی راستے پر چلتے رہے پھر آ گیا متوکل متوکل نے آ کر ان کے طریقے اور راہ و روش سے توبہ کی خلیفہ متوکل عباسی لیکن اس کا بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس نے کیا چاند چڑھایا جن کا نام نہیں لیا جاتا جن کا نام تک نہیں لیا جاتا یہ دیکھو صاف لکھ رہے ہیں پانچ سو آٹھ صفحے پر واخرا جب ان تو روکن عدت انل کان یشر بل نبیز کہ مامون نبیز پیتا تھا نبیز پیتا نبیز تھا اب تہمت لگانے والوں نے کہہ دیا شراب پیتا ہے یہ کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون دیکھ رہے ہو کیا نام ہے ابن خلدون آپ کو پتا ہے ابن خلدون کتنا بڑا مورخ ہے تاریخ میں اس نے قواعد قاعدے ضابطے کلیے بنائے بعد والوں کو ان کا پابند ہونا پڑا مقدمہ ابن خلدون اس باب میں مشہور ہے وہ تاریخ کے ایسے ایسے حقائق اس نے کھولے ہیں کہ داد دینی پڑتی ہے مقدمہ ابن خلدون تین جلدوں والا نیا چھاپا جو دنیا میں صحیح ترین چھاپا ہے وہ میرے پاس ہے اس کا چھاپے پہلے جتنے تھے سب غلط ہے اب یہ نیا چھاپا آیا ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو چھ پر لکھا ہوا ہے خلیفہ ہارون رشید کے متعلق کس کے متعلق کہ تہمت تو اس پر تھی شراب نوشی کی لیکن ان نما کان رشید یشرب النبیز علی مذہب اہل العراق ہارون رشید نبیز پیتے تھے اہل عراق کے مذہب پر اہل عراق کہتے ہیں ابو حنیفہ سرکار کو اور یہاں کے امام سفیان سوری اور بڑے بڑے جو فوکہ تھے عراقی ان کو اہل عراق فوکہ کہا جاتا ہے اب بات سمجھنا یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ توہمت شراب کی تھی لیکن وہ جھوٹ ہے پیتے تھے نبیز اور نبیز پینا تو کئی ماموں کے نزدیک جب تک کہ نشہ نہ لائے بات نہیں سمجھ رہے تو میرے بھائی بات سمجھنا یہی وجہ ہے حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ یزید کے پاس جاتے ہیں وفد کی صورت وفد لے کر جاتے ہیں بادشاہ اور بڑے بندے کی ملاقات کو جو جائے نا جماعت اس کو بولا جاتا ہے وفد تو وفد کی صورت میں یہ تشریف لے گئے یزید کے پاس بات سمجھنا واپس تشریف لائے تو مدینہ شریف میں مسجد میں لوگوں کو جمع فرمایا دنیا میں یہی صحیح روایت ہے جس میں یزید کے یزید کی بد کرداری کو بیان کیا گیا ہے دنیا میں یہی صحیح روایت ہے اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت دکھا دے میں زبان کٹا دوں گا یہ تاریخ الاسلام میں امام زہبی نے نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن حنزلہ بلاتے ہیں مدینے والوں کو اور کہتے ہیں وہ شخص زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے خدا کے حکموں کو چھوڑتا ہے نماز ترک کرتا ہے اپنی پگ شریف اتاری زمین پہ رکھ دی فرمایا جس طرح میں اپنی پگڑی اتار کر نیچے رکھ رہا ہوں اسی طرح میں نے یزید کی بیعت کو ختم کر دیا توڑ دیا پہلے بیعت کی تھی تو توڑا نا بات سمجھنا یہ کربلا کے بعد کی بات ہے کربلا شریف کے بعد کی بات ہے پہلے بیعت کی اور فرمایا آج میں توڑ رہا ہوں وہ تو یہ یہ کام کرتا ہے مولا علی کے بیٹے حضرت امام محمد بن حنفیہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو وہ نماز چھوڑتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے قرآن کی حدوں کو توڑتا ہے میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو یہ کوئی بات نہیں دیکھی وہ تو الٹا فقہی مسائل میں کلام کرتا ہے نماز کا پابند ہے اور ان برائیوں کا قریب نہیں جا میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس کو مولا علی کا بیٹا اب مناظرہ شروع کر دیتا ہے صاحب یہ رسول سے یہ وہ باتیں ہیں جو شیوں کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یزید کو ماننے والے تو کافر ہیں عجیب بات ہے یزید کو نہ ماننے کی بات صحابی کر رہا ہے اور ماننے کی بات مولا علی کا بیٹا کر رہا ہے الٹا کافر صحابہ ہے یار یہ کیسے عجیب بات ہے پھر کافر کو کہنا چاہیے مولا علی کے گھر کو یار کیا دنیا چل کر رہی ہے یار ہمیں تو دیکھ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے اتنا عجیب ظلم اب محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں رہا ہوں ساتھ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا انہوں نے فرمایا وہ تیری وجہ سے بناوٹ کرتا تھا مولا علی کے بیٹے نے فرمایا میری وجہ سے بناوٹ اس نے کی تو تمہاری وجہ سے بناوٹ کیوں نہیں کی اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی ڈر نہیں تھا اس کو اگلی بات سنو بتاؤ تم نے خود دیکھا انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کسی نے کہا آپ نے فرمایا اگر خود دیکھا تو روکا کیوں نہیں پھر تم مجرم ہو اگر کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو تو میں تو نہیں کروں گا کیا معلوم ہو کیسا ہے کیسا نہیں اب بات سمجھنا یہ صحابی ہیں چاہے چھوٹے درجے کے ہیں صحابی عبداللہ بن حنزلہ ان کو کسی نے بتایا اسی روایت میں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا میں جب گیا ہوں دمشق میں تو مجھے کسی نے بتایا یزید ایسا کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے بادشاہوں کی دشمنیاں عداوتیں وہ تو ہوتی ہیں اب ان کو کسی نے بتایا بات سمجھ جس نے بتایا شراب پیتا اس نے دیکھا ہوگا نبی تمر اور نویز تامر وہ سمجھتا ہوگا یہ شراب ہے یا دیکھا ہوگا تلا تو سمجھتا ہوگا یہ وہی حرام اس نے بتا دیا صحابی رسول نے یقین کر لیا وہ اپنی بات لیکن حضرت اب محمد بن انفیا انہوں نے نبید تمر دیکھا ہوگا وہ سمجھتے تھے حلال ہے کیونکہ مولا علی تو یہ خود پیتے تھے امام زین العابدین پیتے تھے یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے نسائی حدیث کی کتاب ہے وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں تو صحابی اپنی بات پر ٹھیک ہے ان کو گواہی ملی کسی کی تو گواہی پر اعتماد کر گئے اور آ کر بیت توڑ دی محمد بن انفیہ نے فرمایا میں شاہد ہوں میں نے کسی سے سنا نہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یزید کو وہ متقی پرہیزگار ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا اللہ اکبر اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ دنیا کائنات میں اگر صحیح روایت ہے جس میں یزید کے کردار کو اٹھایا گیا ہے وہ یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری روایت اگر صحیح ثابت کر دے میں ناک کٹا دوں گا سمجھنے آئی بات کی اللہ اکبر تو بھائی معلوم ہوا جس کو قرآن نے خمر شراب کہا اس کا ہمارے کسی خلیفہ اس کو ہمارے کسی خلیفے کا استعمال کرنا قطع ثابت نہیں جس میں اختلاف ہے تمہارے بزرگوں کا خود کچھ کہتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام ہے حد شکر تک حرام ہے اس سے پہلے حلال ہے تو وہ ہمارے خلفا پیتے تھے اور بعض اوقات کسی پر شراب کا نشہ چڑھ گیا جیسے بات سمجھنا تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابراہیم نقی کا قول شاید ساتھ موجود ہے کہ نشہ اگر چڑھ گیا پھر بھی حرام نہیں ہے مجرم نہیں بنتا تو اگر امام ابراہیم نقی جیسے مستحد مطلق تابعی سے امام اعظم کے استاد کے استاد سے یہ غلطی ہو گئی تو کسی خلیفے سے اگر ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے بھائی بات نہیں سمجھے میری کیا کہہ رہا ہوں اور اگلی زنا کی کہانی بھی سن لو میں تو حیران ہوں تومد لگانے والا کہاں بیٹھا تھا وہ دور تھا لونڈیوں کا آئے دن مسلمان فتوحات کرتے تھے ادھر فتح ادھر فتح عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے علاقوں کو فتح کرتے تھے عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا لونڈیاں بنایا جاتا تھا ان میں حسین سے حسین تر عورتیں تھیں حتیٰ کہ مولا علی مشکل کشا کہ گھر والی محترمہ بی بی خولا بی بی خولا جو حضرت امام محمد بن حنفیہ کی اما جی محترمہ ہیں یہ مسلمہ قذاب کی جنگ میں وہاں سے قید ہوئی ابو بکر صدیق کے دور میں تو ابو بکر صدیق نے مولا علی کو عطیہ دیا جس کی برکت سے امام محمد بن حنفیہ جیسا بیٹا پیدا ہوا کا نام مبارک رسول اکرم نے اپنی حیات طیبہ میں مولا علی کو بتا دیا تھا تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام میرے جیسا رکھنا اتنا فضیلت والا شخص لونڈی سے مبارک سے پیدا ہوتا ہے امام زین العابدین کی گھر والی محترمہ جن کے حسینی سید اگے اولاد ہیں وہ لونڈی پاک تھی وہ کسی سید زادی کی نسل نہیں ہے ایک لوٹی کی نسل ہے سمجھ نہیں رہی بات تو میرے بھائی ہو لونڈیوں کا دور تھا حسین و جمیل عورتیں امام حسین کے گھر میں لونڈی پاک ہے بی بی شہر بانو بادشاہوں کی شہزادیاں جن کے پاس لونڈیوں کے طور پر خدمت کر رہی ہیں ان کو زنا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی وہ زنا کسی رنڈی سے ہوگا ان کو اس رنڈی کی کیسے ضرورت پڑے جن کے پاس شہزادیاں موجود ہوں جھوٹ بولنے والے نے بکواس کی تو اخیر کی اپنی ذلت کو دعوت دی اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے ایسے زنا کرتے تھے وہ لوگ جن کے پاس لوڈیوں کی بھرمار ہو حسین و جمیل عورتوں کی بھرمار ہو کھولو تاریخ تمہارے کتنے بڑے خلفا ہیں بنو عباس کے جن کے گھر میں لوڈیاں تھی اور ان کی نسل لوڈیوں کی اولاد ہے جن کے پاس لوڈیاں رہتی تھی وہ رنڈی کہاں تلاش کرتے تھے ان پڑو سے میں پوچھتا ہوں تم سمجھتے ہو اپنا دور جس دور میں چکلے کھلے ہوئے ہیں کتے یہ شکل اس وقت نہیں تھے خود موضوع ایک لگایا تھا یہودیت یزیدیت حسینیت کا تعارف جو سنی سنائی تھی اس کے مطابق بیان کر دیا ابتدائی دور تھا جب تحقیق کی تو میں قسمیہ کہتا ہوں یہ میرے سامنے اتنی کتابیں ہیں میں ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں جس کو یزیدیت کہتے ہیں وہ دنیا میں کوئی چیز نہیں یزیدیت نام کی کوئی چیز کوئی بندہ دنیا میں میرے سامنے بیان کر دکھائے ناک کٹا دے اگر کوئی کہے یزیدیت اس کو کہتے ہیں اپنی حکومت کے لیے بندے مروا دینا مکے پر حملہ کرا دینا مدینے پر حملہ کرا دینا تو اس بھڑوے سے میں کہوں گا بڑوا حضرت معاویہ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر یزیدیت کا نام چھوڑ دے پھر کہو معاویت بسر بن نبی ارتاد کو مدینہ میں بھیجا حضرت عباس کے بیٹے تھے عبید اللہ ایک عبد اللہ بن عباس ایک ہیں عبید اللہ بن عباس ان کے دو بیٹے تھے ان کو قتل کیا انہوں نے شہید کیا بچوں صفین مشہور ہے اور محض الزام کو دور کرنے کے لیے بات کرتا ہوں مولا علی سرکار نے سفین میں کتنے مروائے جمل میں کتنے مارے گئے میرے لفظوں پر بھی غور کرنا سفین میں کتنے مروائے جمل میں کتنے مارے گئے وہاں مروائے نہیں کہہ رہا ہے اور یہ بات تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ نے بسرا میں ایک شخص مبارک کو بھیجا ستر بندوں کے ساتھ نام مجھے بھول گیا فتح الباری شریف میں ہے ان کا نام مولا علی کے نائب تھے بسرا پر حضرت خارجہ انہوں نے ستر کے ستر کو زندہ مکانوں کو آگ لگا کر جلا دیا بات نہیں سمجھ تو ستر تابعین کو جلا دیا گیا اس کو کوئی بھی نام دو معلوم ہو جس کو یزیدیت بولتے ہیں یہ رافضیوں کی طرف سے ایک مسلمانوں کو بدنام اور خراب کرنے کے لیے ایک ہوا بنایا گیا ایک چھلاوا بنایا گیا چھلاوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یزیدیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال شریف ہوا تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاک نے فرمایا لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معزت الیہودیت و النصرانیت فرمایا جب حضور کا مثال ہو گیا تو یہودیت عیسائیت نے سر اٹھایا انہوں نے یزیدیت کا نام نہیں لیا تم نے کہاں سے نکال لیا بڑوے ایسے چھلاوے بناتے ہو میرے بھائی جو بات کرنے کی نہ نماز چھوڑتے تھے وہ نماز ہاکم کو نماز پڑھانا پڑتا تھا خود نماز پڑھاتا تھا مسلم ہاں حاکم خود نماز پڑھاتے تھے اسلام میں حجاج بن یوسف وغیرہ بنو میاں کے متعلق حدیث کی کتابوں میں سامنے لکھا ہوا ہے نماز کو دیر سے پڑھتے تھے لیکن نماز خاص نہ پڑھنا یہ کسی خلیفے حجاج بن یوسف بھی نماز کا پابند تھا بتائیں بتائیں حجاج بن یوسف نے کبھی زنا نہیں کیا بتاؤ اتنا بڑا ظالم رہے ان لوگوں میں ظلم تھا اپنی حکومت کے قائم رکھنے کرنے وغیرہ کے لیے قتل و غارت کر دیتے تھے لیکن یہ بدکاریاں یہ سکولیوں کے حصے میں ہیں توجہ ہے اندازہ لگائیں وہ مسلمانوں یہ جو جس خلیفے کا میں نے کہا اس پر تہمت لگائے گی مرتد ہونے کی ولید بن یزید بن عبد الملک کوفر وغیرہ ثابت نہیں ہے جیسے امام نے کہا لیکن اس سے بار سمجھنا اس سے فرمایا شراب نوشی اور لونڈے بازی ثابت ہے لیکن سنو خود اس کی برادری کے بندے اٹھے انہوں نے کمرے میں رات کو قتل کر دیا اس کو اور یہ قتل کس حال میں ہوا قرآن کھول کر بیٹھ گیا کہنے لگا جیسے میرے چاچے کا جیسے ہمارا بابا عثمان غنی قرآن کھول کر فوت ہوا تھا شہید ہوا تھا میں بھی ویسے ہوں گا قرآن کھول کر بیٹھ گیا جو بدکار تھا قرآن کھول کر بیٹھ گیا قرآن کے اوپر نظر رکھی لیکن رشتہ داروں نے کہا تو بغیر بدکار ہے تجھے زندہ رکھنا ہمیں گوارا نہیں وہ برادری کے بنو میاں کے دوسروں نے جو خلیفے بعد میں بنے انہوں نے مار ڈالا ایمان سے بتا بنو میاں سے ایک بندہ گندا نکلے تو خود اگلے مار دے یہ کچھ چھپایا ہوا ہے تم نے یہ بڑوے تو اولیاء کیا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بدکار ہیں آج کل تو سب مرشد بدکار ہو تو سمجھو یہ قوم اس کے گدھے کے نیچے گزرتی ہے تاکہ اس کے ہنٹر ہمیں لگ جائے ہمیں برکت مل جائے اس کا نام ہی پڑ جاتا ہے پیر ہنٹر شاہ لاکھ لنت ایسے لوگوں پر بکواس کرتے ہیں وہاں تو بڑوے دیکھو تو صحیح کس دور میں ہم بیٹھے ہیں اس دور میں بیٹھا ہوا بندہ وہ پچھڑوں کو برا کہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ایسے ہے جس کی خوراک ٹٹی ہو وہ کہے یار اس بندے کے کپڑوں پر مکھیاں مجھے اچھی نہیں لگتی شرمانی چاہیے اعتراض کرنے والے کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہر کسی کی بیٹی کو نچایا جائے خالی کہہ دو یہ کنجروں کا کام ہے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں پیر بولنا سارے یار اتنا بدتمیز کتنا گندے لفظ بول رہا ہے کنجر کنجر کہہ رہا ہے اب بتاؤ بیٹی کی ٹانگیں کوئی گند کندھے پہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے وہ اچھا کام ہے اور جب کوئی کہہ دے یہ کنجروں کا کام ہے کہتے ہیں بدتمیز ہے لاکھ لانت ہے ایسے بڑوے بدتمیز کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوں گے حرام زادے وہ کتے کے بچے تم پھر کسی کو برا کہتے ہو دیکھو تو صحیح یار میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس کائنات میں ہمیں پیدا کیا گیا میں نے سنا خود پتہ نہیں کتنے بڑوے بغیرت کے بچے بول رہے ہیں یہ لوگ اتنا بےحودہ ہیں مولوی طبقہ غیر مسلموں میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں غیر مسلم جب سنتے ہیں ان کی بےحدہ باتیں کہ یہ کنجر کہہ رہے ہیں یا فلان کہہ رہے ہیں وہ انتہائی برا اثر لیتے ہیں اسلام سے اور کہتے ہیں یار اسلام ایسا ہے تیری ماں نو سور لین تیری ماں دے جڑے سور چڑے پہ ہوں دنے اس لئے وہ بیک بیک کے آپ چڑ چڑ کے فلمہ بڑا بڑا کے سٹیاں دنے کتی ماں دیا پترہ اس لئے اسلام دی تریف کرا رہے ہیں جسے کسی نو درد آیا تیری ماں تھلو کھن اسلے کتی دیا پترا کہنا کافر کی کہن گے وہ دلے دیا بچیا جدو نہ تمیا کافر اس دن دے سانو میرا من لگے نے لیک ورنہ کی توقی تک بن دیئے کہ کافر کتا مسلمان نو میرا تانا مارے کسے برائی دا بدلو لکھ دی حاجت نہ ہی ایک سکولی کافی وہ جڑا ہے نا مطلب ایک ہور بن ہے الٹا ہوا خلاف جانا ہے جڑا میں بنایا مطلب انج کہ پھر کوئی پٹھا کر سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ حدیث شریف آ ایک عالم ہزار آبد نالوں شیطان نو کافی تو کافی دا لفظ ہوتے عالم آستے ہیں اتنے نہ بولتے یہ آخو لکھ شیطان دی حاجت نہ ہی ایک سکولی کافی اچھا بھائیو اللہ اکبر و کبیرہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری کتابوں میں بہت عجیب سا مواد ہے کتابوں کو پڑھنا یہ ان مولوں کا کام نہیں ہے جو پڑھ رہے ہیں ہاں یہ تو ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کتاب کتاب کو وہی عالم پڑھ سکتا ہے جس کو یہ شعور ہو کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے بات میں حیران ہوں یزید میں یزید کی مذمت میں پتہ نہیں امام جلال الدین سیوتی نے یہاں پر کیا کچھ لکھا لیکن اسی کتاب میں خلیفہ متوکل کون کا کارنامہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے سنیت کو زندہ کیا تین خلیفے پیچھے وہ جہمی تھے تو یہ خلیفہ متوقع اس نے سنیت کو زندہ کیا اور خالق قرآن کا فتنہ ختم کیا اور امام احمد بن حنبل کو امن دیا اور اس طرح کے علماء کو لیکن بات سمجھ میں یہ بھی لکھا ہوا اسی میں کہ اس نے یہ کام بھی کیا کہ امام حسین کی قبر انور کو گرا دیا خلیفہ متوکل عباسی نے یہ عباسی ہے یہ بنے امیہ نہیں ہے ذہن میں رکھنا یہ اہل بیت ہے یہ اہل بیت ہے اہل بیت کا خلیفہ بنتا ہے تو امام حسین کی قبر انور کو ڈھا دیا مکانات ساتھ والے سب گرا دیے اور حکم کیا کہ اس پر آج کے بعد فصل بیجی جائے اور فصل بیجتے رہے اب ایمان سے بتانا اگر مان لیا جائے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا اگر مان لیا جائے تو یہ خلیفہ متوکل کی تو پکی مانی ہوئی بات ہے تاریخ کی کہ اس نے امام حسین کی قبر انور کو بھی گرا دیا ختم کر دیا مسمار کروا دیا تو ایمان سے بتانا یہ کس درجے کا امام حسین کا دشمن ہوا یزید سے تو ابھی ثابت ہی نہیں ہو رہا اس سے تو ثابت ہے کہ اتنا بڑا دشمن امام حسین کا لیکن اس پر کبھی لانتان نہیں ہوئی عجیب بات ہے خود امام سیوتی بھی اس پر لانتان تان نہیں کر رہے اتنا تو لکھ رہے ہیں ناس بھی تھا بغض رکھتا تھا امام حسین سے لیکن لانتان تان یزید پر کر گئے ادھر نہیں کیا میرے خیال میں ڈر گئے ہوں گے کہ عباسی ہے ڈر گئے ہوں گے عباسی ہے میں پوچھتا ہوں امام سیوتی اگر یہ عباسی ہے تو وہ تمہیں مراسیوں کا بیٹا نظر آیا کیا وہ رسول کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی اولاد نہیں وہ جزید بھی تو حضور کے بڑوں میں سے ہے ارے بھائیوں یہ وہ نا انصافی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا جس کو اہل بیت کی دشمنی میں نے برا کہنا ہے پھر سب کو آگے رکھو یہ نہیں یہ میرا اپنا ہے تو خیر ہے یہ وہ ہے تو پھر ٹوٹ پڑنا ہے نہ نہ انصاف کرو تو ناشیز نے آپ کو بتا دیا نہ ان میں زنا تھا نہ ان میں شراب تھا نہ ترک سلاد تھا یہ سب چیزیں نہیں تھیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے جو الزام لگایا وہ کسی سے سن کر لگایا لیکن اس الزام کا ازالہ مولا علی کے بیٹے نے کر دیا وہ کسی سے سن کر الزام لگا رہے ہیں اور مولا علی کا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صفائی دے رہا ہے اور ہمیشہ آنکھوں دیکھے کی گواہی موت پر ہوتی ہے بس جو بات ہے یزید سے ظلم ہوا اس نے مدینے کے لوگوں پر حق نہیں بنتا تھا اسے مارنا مروانا ٹھیک ہے وہ تیرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو چلو نرمی کے ساتھ ذرا تو بھائی ہمارے خلفاء میں صرف ظلم کی نسبت کر سکتے ہو ہمارے خلفاء کو بدکار نہیں کہہ سکتے آپ سمجھ نہیں آئی میرے موضوع کی کیا وقت ہوا تین پینتیس آج آخری خطبہ جماعت المبارک ہے اس کے بعد پابندی آ جائے گی محرم اور سفر دو مہینوں میں خطبہ جمعہ نہیں ہوگا صرف عربی خطبہ ہوگا اور پھر نماز پڑھائی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ زندہ رہے تو سفر کے بعد ربیع الاول شریف میں پھر خطبات شروع کریں گے آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین دوستو موضوع کے آخر میں ایک تنبیہ رہ گئی تھی شراب کی قسموں کے متعلق جو اختلاف بیان ہوا اس اختلاف کو بیان کرنے کا مقصد خلفا کو شراب انگوری کہ پینے کی تہمت سے پاک صاف کرنا مقصد تھا ورنہ امام محمد جو ہماری فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور تیسرے امام محمد انہوں نے حالات زمانہ کو دیکھ کر ہر قسم کی شراب کے حرمت کا فتویٰ دیا تھا کیوں کہ فاسق بدکار لوگ جمع ہو کر بہانہ بنا لیتے تھے تو امام محمد نے فتویٰ دیا سب قسم کے حرام ہے اور موجب بے حد ہے تو فتویٰ بعد میں امام محمد کے قول پر ہی دیا جاتا رہا اور اب بھی فتویٰ انہی کے قول پر ہے فقہ ہماری میں سب میں یہی لکھا ہے لہذا میرے اس بیان سے کسی قسم کی شراب نوشی کی آج کوئی اجازت ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے یہ تمبی رہ گئی تھی اللہ جل شاہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر